باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی ان اموال کی بات حکام کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے اموال کھا جائیں ایک فریق گناہ کے طور پر وہ ان تم تعدم اور حال یہ کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کام غلط ہے بات چل رہی تھی رمضان کے روزوں کے متعلق اور اس میں آخر میں فرمایا کہ اب جو حتمی بات ہے جو منسوخ نہیں ہوگی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے اور اس میں پابندیاں ہیں کھانے پینے وغیرہ غروب آفتاب کے بعد پھر کوئی پابندی نہیں کھانے پینے اور دیگر تمام مرد و زن کے تعلقات کے اعتبار سے اس میں صبح صادق اور کاذب کو جو دھاگے کی بات سے کیا تھا اس میں صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی پہلے زمانے میں لوگ صبح صادق اور کاذب کو سمجھتے تھے باہر نکل کر دیہاتوں میں لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ ابھی صبح کی نماز کا وقت نہیں ہوا ابھی کچھ دیر ہے ابھی صبح کاذب ہے یعنی تہجد کا ٹائم ہے تو اسی طرح قافلے بھی سفر کرتے تھے یوں ہی ستاروں اور رات کی تاریکی سے وقت کا اندازہ لگا کر اب جو ہے لوگ اس طرح قابل نہیں ہیں کہ صبح صادق اور کاذب کو سمجھ سکیں لہذا اب ہمارے لیے یہی بات ہے کہ مستند مفتی کا جو نقشہ بنا ہوا ہو مستند نقشہ اوقات نماز اس میں سحری افطاری غروب افتاب زوال ظہر سب کچھ ہوتا ہے اس نقشے کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور خصوصاً شہروں میں تو کوئی شخص اگر جانتا بھی ہو نا صبح صادق اور کاذب کا فرق تو شہروں میں نہیں محسوس ہو سکتا کہ لائٹیں زیادہ ہوتی ہیں تو ویسے ہی یہ قریب قریب کا جو افق ہے وہ صاف ہوتا ہے اس لیے اندازہ نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے پاس نقشہ اوقات نماز رکھیں اور اسی میں وہ سحری افطاری کا وہ وقت مقرر ہوتا ہے یا بعض دفعہ لوگ سحری افطاری کا نقشہ صرف اسی مہینے کا چھاپ کے تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی پابندی کرنی چاہیے بعض دفعہ بعض جگہ کی اذانیں بھی تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں اور خصوصاً جو ریڈیو کی اذان ہوتی ہے وہ پھر بھی دو تین منٹ وہ اس ٹائم پر ان کو اشتہارات یاد آتے ہیں کہ فلانے کی مٹھائی اچھی ہے فلانے کے پکوڑے اچھے ہیں فلان کیونکہ اس وقت سارے لوگ ریڈیو آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اشتہار دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دو منٹ وہ تاخیر بھی کر دیتے ہیں ایک دو منٹ کی تاخیر سے حرج نہیں ہے لیکن قصدن تاخیر افطاری میں منع ہے افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا پسند نہیں کیا گیا ہے جب سورج غروب ہو گیا بس افطاری کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت ہلاک نہیں ہوگی جب افطاری میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرے گی اور سحری اس کھائیں گے یعنی سحری کو یہ نہیں کہ چلو نہیں کھاتے ویسے ہی روزہ رکھ لیتے فرمایا ایک کھجور ایک گھونٹ پانی بھی پی لے سحری میں تب بھی برکت حاصل ہو جائے گی تو اب ہمارے لیے صبح صادق کاذب کا فرق نہیں ہو سکتا نہ ہم پہچانتے ہیں بس نقشے کے مطابق عمل کرنا چاہیے کسی شخص کو روزے کے درمیان میں روزہ یاد نہیں رہا اور کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یعنی بھولے سے کچھ کھا پی لیا درمیان روزے کے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن غلطی سے اگر کچھ حلق کے اندر چلا گیا غلطی سے روزہ یاد ہے قصدن کھانے کا ارادہ نہیں تھا غلطی سے کچھ چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا قضا ادا کرنی پڑے گی بعد میں اگر جان بوجھ کر کھائے پیے گا روزے دار تو اس سے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا گناہ گار بھی ہوگا کفارہ بھی ادا کرنا ہے اور قضا بھی اس روزے کی غلطی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مبالغے کے ساتھ کلی کر رہا ہے مسواک کر رہا ہے مبالغے کے ساتھ کلی کر رہا ہے بار بار گھر گھرے کر رہا ہے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے تو اچانک نیچے ایک دو قطرے پانی چلا گیا غلطی سے چلا گیا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی قضا اس کے ذمہ ہے کفارہ نہیں ہے کفارہ جب جان بوجھ کر کھائے گا تب اسی طرح غلطی ہوتی ہے کہ صبح کے وقت اس کو ٹائم یاد ہے کہ سوا چار بجے میں کھانا کھا رہا تھا دیر سے اٹھا ہے لیکن ذہن میں یہ تھا کہ ابھی شہری کا وقت ہے کچھ کھا لیا پہلے پتہ نہیں تھا وقت کا دن کو آ کے جب ساتھیوں سے پوچھا کہ میں سوا چار بجے تک شہری کھاتا رہا کیا میرا وقت وہ تھا روزہ میرا ہو گیا یا نہیں بھائی اس کو اندازہ صحیح نہیں تھا وقت کا جب کہ روزہ چار بجے بند ہو رہا تھا سحری کا ٹائم چار بجے ختم ہو رہا تھا تو بے شک اس نے یہ لا علمی کی وجہ سے کسی وقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا اس کے پاس نقشہ نہیں تھا یا جو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا ایسے ہی افطاری کے وقت موسم ابر آلود ہو گیا ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عصر کے وقت بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جب بادل زیادہ گھنے ہو جائیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا اب اس کے پاس کوئی ٹائم کوئی اندازہ نہیں تھا نہ وہاں کوئی اذانیں ایسی جگہ تھا تو تاریخی زیادہ ہو گئی اس نے روزہ افطار کر لیا تھوڑی دیر میں مطلع صاف ہو گیا سورج نظر آنے لگا تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا کفارہ اس کے ذمہ نہیں ہے کہ غلط فہمی ہوئی لیکن روزے کی قضا ہے جیسے سحری کے وقت غلطی ہوئی جیسے افطاری کے وقت غلطی ہوئی یا مسواک یا کلی کرتے وقت حلق میں پانی کا قطرہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا قضا ہے ذمہ میں کفارہ نہیں لیکن اگر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے تو فرمایا کہ روزے کو مکمل کرو رات کا ولا شروع ہند بانت ماں کے فون فل مساج اوپر روزے کی حالت میں یہ بتایا تھا کہ رات کی کوئی پابندی نہیں ہے رات روزے کی ایسی ہے جیسے عام دنوں کی مسائل کے اعتبار سے رات ہے ویسے فضیلت تو عبادت کی ہے دوسرے روز مرہ مسائل کے اعتبار سے عام دنوں کی رات اور رمضان کی رات برابر ہے کوئی اس میں پابندی نہیں لیکن اگر کوئی شخص مصنون اعتکاف کر رہا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے جو سنت موقعہ علل کفایہ ہے اور قرآن مجید نے یہاں بتایا وہ ان تم فل مساجد تم بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے ہو اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھنا کافی نہیں ہے سب جو آباد مسجدیں ہیں ان سب میں اعتکاف بیٹھنا لازمی ہے محلے کی ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا کم از کم ایک شخص کا فرض الکفایا ہے اور اگر زیادہ بیٹھیں تو اچھی بات ہے لیکن کوئی شخص بھی اگر محلے کی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گناہ گار ہوگا یہ اعتکاف مسنون یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے اس میں دن و رات کی پابندی ہے دس دن کی یا نویں دن چاند نظر آ جائے دن و رات کی مسجد میں بیٹھنے کی پابندی ہے یہ مصنون اعتکاف ہے اگر کوئی شخص تین دن اعتکاف بیٹھتا ہے کہ آخری ستائیس اٹھائیس انتیس کو بیٹھ جاتا ہوں پانچ دن بیٹھتا ہے اعتکاف ہے اس کو ثواب ہوگا لیکن مصنون اعتکاف اس کا نہیں ہے مصنون اعتکاف صرف آخری عشرے کا جو بیس سورج غروب ہونے بیس رمضان سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے بیٹھ جائیں گے اور بہت فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ عبادت میں ہے اور شب لیلت القدر اس کو مل گئی جو عبادت میں ہے اگر سویا ہوا بھی ہے نا جی موتقف شخص سویا ہوا بھی ہے تب بھی وہ عبادت میں ہے کیونکہ وہ اعتکاف کی نیت سے اندر آیا ہوا ہے وہ عبادت میں ہی ہے اور لیلت القدر اس نے پالی جو عبادت میں ہے تو اس لیے اعتکاف کی بہت فضیلت ہے ایک اور فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موتقف شخص جو ہے وہ ہماری شریعت میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے الگ ہو کر دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ اللہ کرنا اس میں اجازت نہیں لیکن ایک اعتکاف ایسی شکل ہے کہ اس میں فل جملہ رہبانیت کی جھلک ہے کہ دنیا سے علیحدہ ہو کر ذرا صحیح تسلی سے خوشو و خضو کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے تو اعتکاف تم بیٹھو مسجدوں میں جب تو اب پابندی عام روزوں کے دنوں سے زیادہ ہے میں نے بتایا کہ عام رمضان کے دنوں میں تو پابندی ہے رات رمضان کی عام راتوں کی طرح ہے پابندی کے مسائل کے اعتبار سے لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے خواہ مصنون اعتکاف بیٹھتا ہے یا عام نفلی اعتکاف بیٹھتا ہے دو تین دن تو رات کو وہ بیوی اس کو ملنے آ جائے یا ہاتھ لگا لیتا ہے یا بوسہ وغیرہ اس سے اس کا اعتکاف مصنون ٹوٹ جائے گا یعنی اعتکاف میں آخری عشرے میں سخت پابندی ہے اسی طرح جیسے کہ دن کے اعتبار سے پابندی تھی اور دن میں بھی کچھ گنجائش ہے بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو بیوی سے بوسہ لے سکتا ہے لیکن اعتکاف والا شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا اگر شاوت کے نیت سے ہاتھ بھی اپنی بیوی کو لگا دیا وہ ملنے آئی یا کھانا دینے آئی تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو وجہوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یہ جو سنت میں نے بتایا سنت موقعہ اعتکاف جس کو فرض کفایہ کا درجہ دیا گیا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے یہ دو ایسے کام ہیں جس سے یہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ایک یہ جو ابھی بتایا کہ اس طرح بیوی کو شاوت کی نیت سے ہاتھ لگا دیا یا بوسا ہوا یا اس طرح دوسرا یہ کہ مسجد کی حدود سے بلا وجہ ایک لمحہ بھی باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا بس مسجد کی حد بندی اس کو معلوم کرنی چاہیے کہ مسجد کہاں تک ہے اور خارج المسجد کیا کیا جگہ ہیں وہاں بلا وجہ نہیں وجہ کیا ہے اس کی کہ وہ اگر اس مسجد میں وجہ شریع عذر شریع یا عذر طبی کی وجہ سے موتقف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے عذر شریع یہ ہے کہ جمعہ اس مسجد میں نہیں ہوتا جس میں یہ اعتکاف بیٹھا ہے تو جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے آخر میں جائے اور جلدی واپس آ جائے راستے میں اس دوران کسی سے بات کر لی کسی مریض کی بیمار کرسی کر لی کہ تاخیر نہیں ہوئی اور چلتے چلتے تو کوئی حرج نہیں یہ عذر شرعی ہے موتقب جس سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور عذر تبھی پیشاب پخانہ یا غسل فرض ہو گیا تو بس اتنا ہی دیر سے جتنا اس کا عذر طبی دور ہو سکتا ہے بس جلدی سے پھر وہ واپس آئے بلا وجہ مسجد میں بات کرنا تو ویسے بھی منع ہے عام شخص کے لیے مؤکف کے لیے اس میں زیادہ پابندی ہے اگر کوئی ضرورت شدید پڑ جائے کوئی گھر میں ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں یعنی بالکل مقروح ہے کہ خاموش رہنا بھی کہ کوئی شخص سلام بھی کرے تو اگر میں بھائی اعتکاف میں ہوں بالکل خاموشی بھی مقروح ہے اور ایسی باتیں کرنے لا کہ ایک بندہ اور دوسرے بندہ یعنی جو اعتکاف نہیں بیٹھا اور جو اعتکاف بیٹھا ان دونوں کے اعتبار سے کوئی فرق ہی نہیں ہے تو بھی یہ غلط بات ہے تو یہ چند موٹے موٹے مسائل ہیں اعتکاف کے جو شخص اعتکاف بیٹھے تو اس کو پھر اعتکاف کے موضوع پہ ماشاء اللہ مستند مفتیان اعظام نظام کی کتب ہیں وہ اپنے پاس رکھنی چاہیے کہ تاکہ ایک عبادت جب انسان کر رہا ہے تو کما حق وہ عبادت کرے فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھو یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں روزہ اس وقت بند ہوتا ہے اس وقت افطار ہوتا ہے روزے میں یہ چیز منع ہے اعتکاف میں یہ چیز جائز ہے یہ منع ہے فلا تقربہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں اب ان کو توڑنے کے قریب نہ جاؤ ان کی پابندی کرو ان کی پاسداری کرو تو اس کا فائدہ ہوگا دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور احکام کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یہاں تک رمضان کی بات اور اعتکاف کی بات ختم ہوئی آگے فرمایا ولا کلو اموالکم بین بالباطل باہم آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ جائز طریقے سے ایک دوسرے کے اموال استعمال کر سکتے ہیں اور پھر دوسروں کے اموال کی بات حکام کو شکایت کی حد تک پہنچانا تاکہ مل جل کر کھا لیں یہ حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ ناجائز ہے یہ صحیح نہیں عجیب بات ہے کے اوپر رمضان کی فرضیت بتائی پھر اس کے مریض کے مسائل مسافر کے بتائے پھر صبح صادق کاذب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پھر یہ آگے بے رب سی ایت آئی کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے نہ کھاؤ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب انسان روزے کی حالت میں حلال چیز سے بھی رک سکتا ہے حلال چیز سے اللہ نے روکا کھانا پینا منع ہے تو یہ مسلمان رک گیا تو اب اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تمہیں حلال چیز سے روکنے کا کہا تو روک سکتے ہو اپنے اندر اتنی تمہارے اندر سکت ہے تو حرام چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ روکو اس کی بھی مشق ڈالو ایک حدیث میں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بزرگ بن جاؤں مستجاب الدعوات جیسے دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ احساس سات رزق حلال استعمال کرو کھانے میں بھی پہننے میں بھی اوڑھنے بچھونے میں بھی رزق حلال کی اپنے اندر عادت ڈالو فتقن مستجاب الدعوات جب رزق حلال کھاؤ گے تو ہو جاؤ گے مستجاب الدعوات بزرگ ہر دعا قبول ہوگی ایک امام صاحب کی بات یاد آئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے تو کیا دعا مانگنی چاہیے امام صاحب نے بتایا کہ میں اگر جاؤں نا اور پہلی نظر پڑے تو میں یہ دعا مانگوں گا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے تاکہ میں جب بھی کبھی غیر حرم میں بھی دعا مانگوں گا تو میں مجھے اللہ تعالیٰ یہ ملکہ عطا کر دیے کہ میں مستجاب الدعوات یہ دعا مانگوں گا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا چار چیزوں کی پابندی ڈالو پھر تم صحیح کامیاب مومن بنو گے ایک امانت کی ایک سچ بولنے کی ایک اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی اور چوتھی بات ہے رزق حلال کی رزق حلال کی پابندی کرو تو پھر تم امن میں رہو گے کامیاب بندے رہو گے ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کو اور زبان کو حلال دو حرام سے بچاؤ اپنے دل کو اور زبان کو حلال دو حرام سے بچاؤ صحابہ نے عرض کیا حضرت یہ کیسی بات ہے دل کو کیسے تو فرمایا دل میں سوچ حلال دو دل میں فکر جائز دو دل میں جو محبت ہے وہ جائز چیز کی دو وہ حرام چیز کی محبت نہ دو سوچ حرام کی نہ لاؤ دل میں یہ اور زبان کی کہ اس سے جملہ نکلنے والا حلال ہو پاکیزہ ہو اور کسی کو تکلیف اور ایزا دینے والا نہ ہو اور کھانے کے اعتبار سے بھی اس زبان کو حلال چیز دو تو یہ اس کی تو پھر فرمایا کہ اپنے اپنے سے دوسرے ساتھی کو تکلیف سے بچاؤ خصوصاً پڑوسی کو اضا سے بچاؤ اور یاد رکھو رزق حلال کی پابندی کرو کہ رزق حرام کمایا ہوا اگر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو گے تو کوئی قبول نہیں ہے اور رزق حرام اگر اس میں اپنی ضرورت کی چیز لے کے آؤ گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی رزق حرام اگر بہت سارا جمع کر کے مر جاؤ گے ورثہ کے لیے چھوڑ جاؤ گے تو وہ رزق حرام ورثہ کے واسطے ایسا بے برکت ہوگا ان سے ایسے کام سرزاد کرائے گا کہ وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے تو رزق حلال سب سے اونچی چیز ہے اس میں پابندی بناؤ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جو اسدقہ تو تدف البلا ہے کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو فرمایا کہ صدقے سے مراد صدقہ رزق حلال کا ہے رزق حرام خود برا ہے اور گناہ بھی برا ہے اب اللہ کو راضی کر رہے ہیں اللہ ناراض کیوں ہیں انسان کے گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہیں ایک برے کام کی وجہ سے اور یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے ایک برے عمل کی وجہ سے کہ رزق حرام اس کو صدقہ دے رہا ہے تو برا عمل برے عمل کو منہا نہیں کرتا اچھا عمل کے برے عمل کو ختم کر دیتا ہے کہ اچھائیاں انسان کو دعا توبہ استغفار نوافل تلاوت یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں تو ایک حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے خیال رکھو پانچ چیزوں کا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ایک چیز ہے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ نمبر دو کاروبار میں ناپ تول میں صحیح رکھو جھوٹ بولنے سے کاروبار میں اپنے آپ کو بچاؤ نمبر تین کسی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو اس کی پاسداری کرو اس وعدے کو وعدے کے خلاف نہ کرو نمبر چار کہ نااہل قسم کا اپنا حکمران نہ بناؤ اپنا حاکم اپنا بڑا نااہل نہ بناؤ کہ وہ ہمیشہ بے بے انصافی والے فیصلے کرے گا جس سے امت کو نقصان ہوگا اور آخر چیز کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی پابندی کرو اگر ان چیزوں میں پابندی ان پانچ چیزوں میں پابندی نہیں کرو گے تو ہلاکت کا اندیشہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرو ¡Gracias!